بڑی طاقت اللہ تعالی کے پاس ہے لیکن شیطان نے پٹی پڑھا رکھی تھی کہ میاں تم اللہ تک براہ راست کیسے پہنچ سکتے ہو واسطے چاہیے پیشکار چاہیے اس لیے ان قدر آ قدر کی پہلے عبادت کرو تو اللہ تک رسائی ہوگی جیسے دنیا میں چلتا ہے کہ کوئی آدمی کسی وزیر کے پاس جانا چاہے تو پہلے اس کے چیلے چپاٹوں سے راہ رسم درست کرے تو آگے پہنچے اسی طرح یہ تصور ان کے دماغ میں خناس شیطان نے بٹھا دیا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ان کو خوش کرنا ضروری ہے یہ دیوی خوش ہو جائے یہ دیوتا خوش ہو جائے اس پہ چڑھاوے چڑھاؤ تو مصیبت کے وقت میں یہ تمہارا کام بنوا دیں گے تو اللہ تعالی نے اس کا بہت شاندار جواب دیا اور فرمایا کہ یہ ان کی حیثیت کیا ہے اور ان کی رسائی کیا ہے یہ بیچارے دنیا کے رہنے والے دنیا کی چیزوں سے بنے ہوئے ان کی کہیں پہنچ بھی نہیں ان کو تم سفارشی سمجھ بیٹھے ہو اگر کوئی فرشتہ بھی ہو یا فرشتوں کی جماعت بھی ہو اور وہ مقرب فرشتے ہوں آسمانوں پر رہنے والے جن کی رسائی نہ جانے کہاں تک ہے فرمایا ان فرشتوں کو بھی ہمارے دربار میں ہماری اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کرنے کا اختیار نہیں ہے تو جب فرشتوں کو بھی نہیں ہے تو ان چپدی چپدی کے شوربوں کو ملے گا کہ یہ کسی کی سفارش کر کے کام بنواتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے یہ منہ اور مسور کی دال تو ایک جواب دے دیا کہ جب فرشتوں کو یہ مقام نہیں ہے تو اوروں کو کیا ہے ہاں جس کو اللہ تعالی اجازت دیں وہ سفارشی بنے گا حتیٰ کہ اس تمام کائنات میں اللہ تعالی کے بعد جس ذات عالی کا سب سے اونچا رتبہ اور مقام ہے ہمارے اور آپ کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ بھی جا کر براہ راست سفارش نہیں کریں گے کہ فوراً چلے جائیں کہ لال عالمین یہ کام کروا دیجئے میری امت کو نکلوا دیجئے جہنم سے براہ راست ایسا کچھ نہیں فرماتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا اور نہ جانے کب تک سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کرتا رہوں گا ایسے الفاظ میں کہ اللہ تعالیٰ خود اسی وقت میرے دل پر علقا فرمائیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد عرفا راسک سلطو کا تو شفا پیارے حبیب سر اٹھائیے مانگی آتا ہوگا سفارش کیجئے سفارش منظور کی جائے گی تو جب حضور کو اجازت ملے گی تب آپ سفارش کریں گے یہ نہیں کہ چلے جائیں فوراً شروع ہو جائے تو جب فرشتوں کا یہ حال ہے پیغمبروں کا یہ حال ہے تو ان کی کیا حیثیت یہ کسی کی بگڑی بنوا دیں کسی پریشانی دور کروا دیں اللہ تعالیٰ پر ان کا کوئی دباؤ چل جائے یہ سب واحد باتیں ہیں بے صنعت باتیں ہیں اٹکل کی باتیں ہیں ان کی کوئی دلیل نہیں اور فرمایا کتنی بڑی حماقت ہے کہ اللہ کی مخلوق مقدس مخلوق فرشتوں کو انہوں نے زنانہ بنا دیا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے کو اگر اپنی اصلی حالت میں دیکھ لیں تو اوسان خطا ہو جائیں ہمت تو ہے نہیں دیکھنے کی اور کہہ رہے ہیں کہ وہ بیٹیاں ہیں اللہ کی پتہ نہیں کس نے انہیں بتا دیا لا کر فرمایا یہ سب تخمینی باتیں ہیں اور ان کے علم کی انتہا بس تخمینے تک ہے حقیقت کچھ نہیں ہے لوگوں کی زبانوں پہ چلی آ رہی ہیں باپ دادوں سے چلی آ رہی ہیں بس اسی کو دوہرائے چلے جا رہے ہیں سمجھ بوجھ کچھ نہیں فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اور بہت سے فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ ان کی سفارش کام نہیں آتی خود بخود وہ کسی کی سفارش کر ہی نہیں سکتے ہاں من بعد أن يأذن الله يشاء ويرضى مگر جب حکم دے اللہ تعالی جس کے واسطے چاہے اور پسند کرے ہر ایک کے لیے سفارش کی اجازت بھی نہیں ہوگی جس کے لیے اللہ کو سفارش کرانا منظور ہے اسی کے لیے سفارش کرنے کی اجازت ہوگی کوئی کھڑا ہو جائے کسی کافر کے لیے سفارش کرنے کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا اس کی سفارش منظوری نہیں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام اپنے والد کے بارے میں فرمائیں گے لیکن منظور نہیں کی جائے گی کیونکہ کفر اور شرف اس کے بارے میں اعلان ہو گیا کہ ان کی تو نجات ہے ہی نہیں کتنا ہی بڑے سے بڑا کوئی کیوں نہ ہو ہاں جس کے لیے اللہ کو منظور ہے ان کے لیے سفارش ہوگی انبیاء سفارش کریں گے علماء سفارش کریں گے حفاظ سفارش کریں گے اہل ایمان کے بارے جو اپنی بدعملیوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو رہے ہوں گے ان کے لیے سفارش کریں گے مگر کب جب اللہ اجازت دے الذين لا يؤمنون بالآخرة الملائكة تسمية جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے نام رکھتے ہیں زنانے نام یعنی ان کو عورت قرار دیتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں نعوذ باللہ قطن جھوٹ وہاں تو نہ کوئی مرد ہے نہ عورت فرشتے تو ایسی زا ایسی مخلوق ہیں اس میں توالد و تناسل نہیں ہے جیسے انسانوں میں ہے کہ بچے پیدا ہو رہے ہیں اور نسل چل رہی ہے ضروریت ہو رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے فرشتوں میں وہ تو ایسی مخلوق ہے جو نہ مرد ہے نہ عورت اس کی پیدائش اللہ تعالیٰ اپنے امر سے کرتے ہیں ایک سیکنڈ میں حکم ہو گیا اتنے فرشتے پیدا ہو جاؤ سب بن کے تیار کوئی ترتیب تھوڑی ہے کہ پہلے چھوٹے بچے ہوں گے اور پھر بڑے ہوں گے اور پھر جوان ہوں گے اور پلا ہوں گے کچھ نہیں وہ تو امر ہے خدا بندی کی بنیاد پر ان کا وجود ہے اور جس کا وجود ہو گیا جب تک اللہ کو منظور ہے وہ ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ ہماری طرح موت ہو رہی ہو حضرت جبرائیل علیہ السلام نام سنتے ہیں پتہ نہیں کب سے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے موجود تھوڑی کبھی بوڑھے ہو گئے اور تھک ہار گئے اور کسی قابل نہیں رہے اور کمزور ہو گئے اور اب انتقال ہو گیا ایسا کچھ نہیں تو ان لوگوں نے فرشتوں کو اپنے اوپر قیاس کر رکھا ہے فرمایا ان کو انہوں نے عورت قرار دیا تو نہ تو وہ مرد ہے نہ عورت ہے اور پھر اللہ کی بیٹی نعوذ باللہ اللہ کی جب بیوی نہیں ہے تو اولاد کہاں سے ہو جائے گی اللہ تو بے مثل ہے اولاد تو اس کی ہوتی ہے جس کی مثل پائی جائے بیٹا باپ کا ہم جنس ہوتا ہے ہم مثل ہوتا ہے ہم مزاج ہوتا ہے ہم نظیر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تو نہ کوئی نظیر ہے نہ مسیل ہے نہ کوئی اولاد ہے نہ بیوی ہے تو لہذا بیٹے بیٹی کا کیا سوال ہے یہ سب واحد باتیں ہیں جھوٹی باتیں ہیں من گھڑت چیزیں ہیں پر میں ان کو کچھ خبر نہیں اٹکل پر چلتے ہیں پورے نظریے کا مدار ہی اٹکل پر ہے حقیقت کچھ نہیں اور اٹکل بات صحیح بات میں کوئی کام نہیں آتی اٹکل سے کوئی سچائی تھوڑی ثابت ہوتی ہے ہے دماغ میں باتیں بٹھا رکھی ہیں وہی چل پڑی بہت سے مذہب والوں کا یہی حال ہے پورے کے پورے مذہب کی مدار کا مدار من گھڑت باتوں پہ کوئی دلیل ہی نہیں نہ کوئی ایسی کتاب ہے نہ کوئی ایسی رہنمائی ہے مذہب چل رہا ہے یہ سب تخمینی اور زن کی بات ہے تو آپ کیا کرنا چاہیے تو آپ پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے چکر میں بالکل مت آئیے گا آپ ان سے منہ پھیر کے رکھیے ایسے لوگوں سے کہ جو آخرت کے بارے میں بالکل فکر نہ کریں اور ان کے دماغ میں بس صرف دنیا ہائے دنیا وائے دنیا یہی باتیں گھومتی رہیں ایسے لوگوں سے آپ کنارہ کش ہو جائیں حکم حضور کو دیا جا رہا ہے مخاطب ہمیں ہمیں بھی ایسے لوگوں سے الگ رہنا ہے جن کی گفتگو جن کے نظریے جن کی سوچ جن کی فکر صرف اور صرف دنیا کے ارد گرد گھومتی ہے ایسے لوگوں سے ہٹ کے رہو ورنہ تم بھی برباد ہو جاؤ اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہو کہ جن کی فکر دنیا سے زیادہ آخرت کے بارے میں رہتی ہے وہ سچے مومنین ہیں فرمایا فأعرض عن تولى میں پور گلرین والا میور دنیا سو آپ اعراض فرمائیے اس شخص سے جو ہماری یاد سے منہ موڑتا ہے اور کچھ نہیں چاہتا مگر دنیا کی زندگی بس دنیا بنی رہے آخرت بگڑے آخرت تباہ ہو کوئی فکر نہیں دنیا بنے حلال ہو حرام ہو صحیح ہو غلط ہو دنیا بنے اسی چکر میں پڑا ہے پر میں ایسوں سے آپ ہٹ کے رہیے یہی تک ان کے سمجھ کی پہنچ ہے آگے کی پہنچی نہیں ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى بے شک تیرے رب کو پتا ہے کون اس کے راستے سے بھٹکا اور وہ خوب جانتا ہے جو راہ پر قائم ہے یعنی اللہ کو سب پتا ہے کون ہدایت پر ہے کون گمراہی پر ہے اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں ملکیت اللہ کی ہے حکومت اللہ کی ہے امر اللہ کا ہے اقتدار اللہ کا ہے سب کچھ اللہ کا ہے جزی اللہ دینس میں لو تاکہ وہ بدلے بدلا دے برائی والوں کو ان کے کیے گا فرمایا کہ یہ اللہ کی حکومت ہے تو یہ اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہے کہ گدے گھوڑے سب برابر ہو جائے اچھا کرو تو بھی اور برا کرو تو بھی معاملہ سب کے ساتھ ایک جیسا ہو یہ نہیں چلے گا یہ اندھیر نگری میں ہوتا ہے جہاں اچھوں بروں میں کوئی امتیاز نہ ہو اللہ کے ہاں برا کرو گے تو سزا ملے گی اچھا کرو گے تو اللہ کا وعدہ ان کے حق میں پورا ہوگا بہترین جزا ملے گی دونوں کے لیے انتظام ہے گیسٹ ہاؤس بھی ہے جیل خانہ بھی ہے اللہ کی حکومت ہے گیسٹ ہاؤس کا نام جنت ہے جیل خانے کا نام جہنم ہے گڑبڑ کرو گے وہاں پہنچو گے اچھا کرو گے یہاں لے جائے جاؤ گے اندھیر نگری نہیں ہے تو پہلے اللہ کی حکومت بتلائی کہ ہر جگہ اللہ کی حکومت ہے پھر بتلایا اللہ کا نظام یہ ہے برائی کرو گے تو برائی کا بدلہ بھی ملے گا اور اچھائی کرو گے تو اچھائی کا بدلہ بھی ملے گا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى اور تاکہ بدلہ بدلا دے نیک کام کرنے والوں کو بھلائی کے ذریعے کون ہے نیک کام کرنے والے انسان ہے بہرحال اللہ نے انسان میں دونوں طرح کی باتیں رکھی ہیں انسان فرشتہ نہیں ہے اور جو یہ دعویٰ کرے کہ میں بالکل فرشتہ ہوں مجھ سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا بالکل جھوٹ بولتا ہے انسان ہے اس سے گناہ بھی ہوتا ہے اس سے نیکیاں بھی شادر ہوتی ہیں لیکن اسے کرنا کیا ہے فرمایا کرنا یہ ہے کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے اہتمام سے بچ کر زندگی گزارے اور کبھی اتفاق سے کوئی گناہ ہو جائے تو جلد از جلد توبہ کر کے اللہ سے رجوع کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والے ہیں اور کبھی بھی اپنی نیکی کے اوپر غرور نہ کریں کہ میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں اس لیے کہ ظاہر سے کام نہیں چلتا بات ہے دل کی بات ہے تنہائی کی بات ہے جب اللہ کے علاوہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو اس وقت کی فرمایا کہ اس وقت کے حالات سے کوئی واقف ہو یا نہ واقف ہو ہم سب سے زیادہ واقف ہیں اس لیے اپنے کو زیادہ پار سمجھ سمجھو ڈرتے رہو اللہ سے جو تمہیں خیر کی توفیق مل رہی ہے وہ بھی ہماری طرف سے مل رہی ہے اسباب اگر اب نہ ہو اور رکاوٹیں دور نہ ہوں تو کوئی آدمی نیکی بھی نہیں کر سکتا ہے کبھی آدمی غور کرے کوئی بھی نیکی آدمی انجام دے گا جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہوگی قطن انجام نہیں دے سکتا ہے لہذا غرور کا کیا مطلب شکر گزاری کرے اور ڈرتا رہے اللہ سے ایک پورا فلسفہ بیان کر دیا گیا بڑے بڑے گناہوں سے بچے چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے اس پر قائم نہ رہے جل از تو بکل اللمم جو کہ بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے مگر چھوٹی موٹی غلطیاں یہ لمن سے تعبیر کیا ان ربك واسع یقیناً تیرا رب بہت بڑی بخشش والا ہے وسیع بخشش والا ہے بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے چھوٹی غلطیاں تو نیکیوں کے بدلے میں معاف ہو جاتی ہیں ان الحسنات ہسنا السیئات وضو کرو چھوٹی موٹی غلطی پانی کے ساتھ بہ جائیں گی نالی میں سب صاف نماز پڑھنے کے لیے آؤ گھر سے ہر ہر قدم پہ معافی ہو جائے گی نماز کے لیے مسجد میں پہلے آ جاؤ خالی بیٹھے رہو تو فرشتے دعا کریں گے اللہ اس کی بخشش کر دے نماز پڑھتے پڑھتے سب چھوٹے موٹے گناہ صاف ہیں ایسا انتظام اللہ نے کیا ہے واسع المغفرہ بہانے ڈھونڈتا ہے کیسے بندے کو بخشا جائے فرمایا ہوا اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنه وہ تمہارے بارے میں خوب واقفیت رکھتا ہے اس وقت سے جب تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم بچے تھے ماں اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جب سے اللہ تم سے واقف ہے صرف یہی نہیں کہ واقف ہے اس سے بھی واقف ہے کہ کب تک یہ رہے گا کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا اس سے بھی واقف ہے اس کے علم کا تو کیا ٹھکانا ہے اگلی پچھلی سب باتوں سے واقف ہے پہلے تو اتقى سو اپنی خوبیاں مت بیان کیا کرو اسے خوب پتا ہے کون کتنا بڑا متقی ہے کون کتنے پانی میں ہے اللہ کو پتا ہے لوگوں کو بیوقوف مت بناؤ اپنی غلطیوں پہ نظر رکھو دوسروں کی خوبیوں پہ نظر اچھی بات ہے لیکن اپنی خوبیوں پہ نظر رکھ کر عجوب میں مبتلا ہونا یہ بری بات ہمیشہ ڈرو اللہ سے اس لیے کہ جب تک آدمی کی موت اچھی طرح سمجھ لیجئے جب تک آدمی کی موت ایمان اور اعمال صالحہ پر نہ آ جائے اس وقت تک نفس سے نفس کے خطرے سے آدمی کبھی محفوظ نہیں ہے بڑے سے بڑا متقی اور پرہیزگار کب بہک جائے راستے سے ہٹ جائے گناہ میں مبتلا ہو جائے برائی میں پڑ جائے کچھ پتہ نہیں اس لیے عجوب کا موقع نہیں ہے اگر توفیق مل رہی ہے شکر کا موقع ہے قدر کا موقع ہے اللہ سے مانگنے کا موقع ہے آجزی کا موقع ہے الہ العالمین میں تو اس قابل نہ تھا آپ نے توفیق دی آپ نے اپنی زبان سے اپنا نام لینے کا مجھے موقع عطا کیا بندہ اس قابل کہاں ہے فلا گزب انفزب ہوا نہ ہوں یہ ایسی آیت ہے کہ ہر آدمی کو ہر وقت پیش نظر رکھنی چاہیے کوئی بھی اس چکر میں نہ رہے کہ میں بڑا میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں کچھ نہیں ہوں اللہ کے کرنے سے ہو تو ہو اور اللہ کی مرضی نہ ہو تو کچھ نہیں تمہاری حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں کس چیز پہ تم ناز کرتے ہو علم پہ ناز ہے زبان پہ ناز ہے یادداشت پہ ناز ہے خوبصورتی پہ ناز ہے طاقت اور قوت پہ ناز ہے سوچو کس نے عطا کیا اور کب تک کے لیے کیا تم اس پہ قابو رکھ سکتے ہو اللہ جب تک چاہے گا ان چیزوں سے آدمی فائدہ اٹھائے گا اللہ کی مرضی نہ ہو ہرگز فائدہ نہیں اٹھا سکتا بہت بڑی عظیم نصیحت ہے اس میں کہ فلا تزکو انف سکوں ہوا عالم بمن اتفا تم اپنے کو پارسا مت سمجھو اپنی خوبیوں پہ نظر مت رکھو اللہ کو پتا ہے کون کتنے بڑا متقی اس کے بعد پھر آخری رکو ہے اور اس آخری رکو کی شروع کی آیات میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ مکے کا ایک سردار تھا ولید ابن المغیرہ اس نے حضور کی باتیں سنی تو کچھ کچھ اس کے دل میں اسلام کی خواہش پیدا ہوئی اسلام لانے کا جذبہ پیدا ہوا اور یہ ڈر ہوا کہ اگر میں اسلام نہیں لایا تو آخرت میں مرنے کے بعد عذاب ہوگا تھوڑا دل کے اندر ایک خشیت کسی کیفیت پیدا ہوئی اس نے ارادہ کیا کہ میں اسلام لے آؤں تو اس کا ایک دوست تھا وہ اس کے پاس گیا اس نے کہا بھائی کیوں گھبرا رہے ہو کس بات سے گھبرا رہے ہے یہ میاں مرنے کے بعد عذاب ہوا کہنے لگا مجھ سے معاملہ کر لو اتنے پیسے دے دو میں تمہارے بدلے میں پیٹ لوں گا کہا اچھا ایسا ہو جائے گا کیا ہاں، جو بھی تمہارے بارے میں عذاب ہوگا اللہ کی طرف سے میں اسے جھیل لوں گا اس نے کہا لو پکڑو پیسے وہ اسلام لانے کا ارادہ موقوف کر دیا نواز اور پیسے دے دیے اسے کچھ تو دے دیے اور جو بقیہ بچے ان کی دستاویز لکھ دی کیا آخرت میں جب پہنچیں گے وہاں معاملہ عدل بدل کا ہوگا جب ہی پیسے پکڑا دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خوب رہی یہ جو انہوں نے معاملہ آپس میں طے کیا کیا انہیں غیب کی باتوں کا علم ہے کہ اللہ نے کیا نظام بنا رکھا ہے انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے پہلے پیغمبروں پر یہ وہی نازل کر رکھی ہے اور یہ پرانے صحیفوں میں یہ مضمون وارد ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ آخرت میں نہیں اٹھائے گا اللہ کے ہاں یہ اندھیر نگری نہیں چلے گی کہ مجرم کوئی ہو پٹائی کسی اور کی ہو یہ کیسے چلے گی بات بلکہ جو آدمی خود لے کر کے آئے گا اسی کا بدلہ ملے گا اور جو مجرم بنے گا اسی کو سزا دی جائے گی وہاں نا انصافی کا کوئی سوال نہیں پر میں بھلا آپ نے دیکھا اس کو جس نے اسلام سے منہ پھیر لیا اور کچھ دے کر کے پھر ہاتھ کھینچ لیا پہلے پیسے دے دیے کہ ہمارے بدلے میں پیٹ لینا پھر دیکھا کہ زیادہ دیے جا رہے ہیں تو روک لیا علم الغیب فهو يرا کیا اس کے پاس غیب کی خبر ہے جو وہ دیکھ رہا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے أم لم ينبأ بما في صحف موسى کیا اس کو خبر نہیں پہنچی جو ہے موسا کے صحیفوں میں توریت ریت میں وی برائی مل اور ابراہیم کے صحیفوں میں جس نے کہ اپنا قول پورا اتارا کیا ہے ألا تزر وازرة وزر أخرى کہ کوئی نہیں اٹھائے گا بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا وہاں یہ نہیں چلے گا ہر آدمی اپنے ہی تھیلا لے کے جائے گا کیا کرایا اپنے ہی رہے گا کوئی سہارا بھی نہیں دے سکتا نہ بیٹا باپ کو نہ باپ بیٹے کو نہ بھائی بھائی کو نہ دوست دوست کو وہاں تو نفسا نفسی کا معاملہ ہے ليس للإنسان إلا ما سعى اور آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا ہے سو سو پیور اور جو اس کی کمائی ہے وہ اس کو دکھلانی ضرور ہے سب سامنے آ جائے گا کوئی چھپی بھی نہیں رہے گی بات تم الأوفى پھر اس کو بدلہ ملنا ہے اس کا پورا بدلہ کوئی نیکی ایسی نہیں ہوگی جو کہیں چھپی رہ جائے ہر نیکی کا اللہ تعالیٰ بھرپور بدلہ عطا فرمائے ناقابل تصور بدلہ ملے گا یہ کہ تیرے رب کی طرف سب کو پہنچنا ہے یعنی کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ میاں کوئی آدمی کہیں چھپ جائے رہ جائے نہ جائے خبر ہی سے نہ نکلے کہ میں نہیں جاتا میں تو یہیں پڑھا پر میں نہ پہنچنا ضرور ہے جھک مار کے پہنچے گا ہر حال میں پہنچے گا نہ کوئی چھپا ہے نہ چھپ سکتا ہے اللہ کے دربار میں حاضر ہونے سے کوئی نہ اپنے کو نہ اپنے کو بچا پائے گا نہ اپنے ساتھیوں کو بچا پائے گا پھر اللہ تعالی کی قدرتیں بیان کی کہ وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے اسی نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں نر مادہ بنائے ہیں اور انسان کو پیدا کیا ہے مرد عورت سے اور جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے دوسری مرتبہ بھی پیدا کرے گا اور اسی نے مال و دولت عطا کی ہے اور وہی شعرا کا رب ہے یعنی ستارے ستاروں کے بڑا ستارہ جس کی مشرقین اس کی عبادت کرتے تھے اس کو بڑا مانتے تھے فرمایا اس کا رب بھی اللہ ہی ہے اور فرمایا کہ وہ ذات ہے کہ جس نے پہلی قوموں کو عذاب دیا ہلاکت میں ڈالا قوم عاد قوم سمود قوم نو اور قوم لوت فرمایا یہ چیزیں شک شبے سے باہر ہیں اور جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں یہ پہلے سے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے سناتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن ان کا حال یہ ہے کہ یہ ٹھٹول میں پڑے ہوئے ہیں ہنسی مذاق میں پڑے ہوئے ہیں لیکن ایک دن وہ آئے گا کہ سارا ہنسی مذاق ان کا نکل جائے گا اس لیے آخری بات یہ ہے کہ سجدہ کرو اللہ کو عبادت کرو صرف اللہ کی یہ جب آیات آپ نے پڑھی تو یہ پورا مجمع جس میں مسلمان بھی تھے اور کفار بھی تھے ایسے مح ہو گئے اس آیت آیتوں کو سن کر کے کہ بے اختیار سب سجدے میں گر پڑے ہیں ان آیات کو سن کر کے اور اسی سجدے کی آیت پر اس صورت کا اختتام ہوا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان فوائد سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے ایمان کامل عطا فرمائے ہر طرح کی شرک سے شرک کے جراثیم سے پوری امت کی حفاظت فرمائے ایمان پر زندگی ایمانی پر موت عطا فرمائے وآخر دعوانا کو لله رب العالمين